ابو مسلم خولانی کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ابو سعید خدری اور ابو حریرا رضی اللہ عنہما نے گواہی دی کہ ان دونوں کی موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اللہ سب سے بڑا ہے کہتا ہے تو اس کا رب اس کی تصدیق کرتا ہے اور کہتا ہے ہاں میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے میں ہی سب سے بڑا ہوں اور جب لا الہ الا اللہ وحدہ اللہ واحد کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے کہتا ہے تو آپ نے فرمایا اللہ کہتا ہے ہاں مجھ تنہا کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور جب کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ اللہ واحد کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں تو اللہ کہتا ہے ہاں مجھ تنہا کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میرا کوئی شریک نہیں ہے اور جب کہتا ہے لا الہ الا اللہ لہ الملک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے حمد ہے تو اللہ کہتا ہے کوئی معبود برحق نہیں مگر میں میرے لیے ہی بادشاہت ہے اور میرے لیے ہی حمد ہے اور جب کہتا ہے لا الہ الا اللہ ولا ولا الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور گناہ سے بچنے اور بھلے کام کرنے کی طاقت نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تو اللہ کہتا ہے ہاں میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور گناہوں سے بچنے اور بھلے کام کرنے کی قوت نہیں ہے مگر میری توفیق سے اور آپ فرماتے تھے جو ان کلمات کو اپنی بیماری میں کہے اور مر جائے تو آگ اسے نہ کھائے گی جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار چار سو تیس یہ حدیث صحیح ہے